گفتار کو شیری کرو کردار نکھارو اتوار کو بدلو ذرا دات سوارو ہاں مر تب شوہر کہیں والد سے زیادہ شوہر کو کبھی نام سے ہر نہ پکارو شوہر کو کبھی نام سے ہرگز نہ پکارو اولاد تو اللہ تعالی کی ہے نعمت اولاد پہ شفقت کرو بے وجہ نہ مارو اولاد تو اللہ تعالی کی ہے نعمت اولاد پہ شفقت کرو بے وجہ نہ مارو اولاد تو اللہ تعالی کی ہے نعمت اولاد پہ شفقت کرو بے وجہ نہ مارو اولاد تو اللہ تعالی کی ہے نعمت اولاد پہ شفقت کرو بے وجہ نہ مارو جذبات کا طوفان ڈبو دینا سفینہ ایک مادہ برداشت کا ہر وقت ابھارو جذبات کا طوفان ڈبو دینا سفینہ ایک مادہ برداشت کا ہر وقت ابھارو جاؤ جو اس گھوٹ کو ہو جاؤ خیرد من غصے کو دبا جاؤ ذرا نفس کو مارو پی جاؤ جو اس گھونٹ کو ہو جاؤ خیرد من غصے کو دبا جاؤ نفس کو مارو پی جاؤ جو اس گھونٹ کو ہو جاؤ خیرد من غصے کو دبا جاؤ ذرا نفس کو مارو جائے گی گر بات تو ہو جائے گا نقصان تم ساس کے غصے کو نہ شوہر پہ اتارو بڑھ جائے گی گر بات تو ہو جائے گا نقصان تم ساس کے غصے کو نہ شوہر پہ اتارو اللہ کی امداد حالات کے میدان میں ہمت نہیں ہارو اللہ کی امداد سے جیت تمہاری حالات کے میدان میں ہمت نہیں ہارو اللہ کی امداد سے جیت تمہاری حالات کے میدان میں ہمت نہیں ہارو شادابی ہوں فرحا فر ہابیوں شادابی ہوں فرحا بھی غزل خوابی اثر جس وقت میں جس حال میں اوق کو سدھارو شادہ بھی ہو فرحا بھی غزل خوابی اثر تم جس وقت میں جس حال میں اوپا کو سدھارو بھی ہو فرحا بھی غزل خوابی اثر تم جس وقت میں جس حال میں اوق کو سدھارو